دوسری سند میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مصحف قرآن لے کر دشمن کے علاقے میں سفر کرنے سے منع فرما رہے تھے حدیث نمبر تیئیس سو پندرہ مسند احمد